اور کیا انہوں نے اپنی اوپر پرندی نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی ناؤ روکتا سوا رحمت اللہ من کے بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے